آپ کے پڑوس میں راولا کوٹ کا رہنے والا یہ نوجوان افغانستان میں برسر پیکار رہا وہاں ان کی جرت بہادری اور شرافت کی داستانیں لکھی گئیں پھر جب کشمیر کی تاریخ شروع ہوئی تو شادی کرنے کی بجائے سینما گھر کے باہر لائن لگانے کی بجائے دوستیاں یاریاں اور عشق معشوقیوں کے چکر میں پڑنے کی بجائے یہ آفاقی صفت نوجوان یہ شاہین کا جذبہ رکھنے والا یہ شیر جیسی آنکھیں رکھنے والا نوجوان کشمیر کی دھرتی میں جا پہنچا یہاں سے گیا تھا تو سجاد خان تھا وہاں جب اس کے کر و فر کو اور اس کے ایکشن کو لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو کوئی افغانی باشندہ نظر آتا ہے اتنے زبردست ایکشن کیے کہ انڈیا آرمی اس کے نام کو سن کے کانپا کرتی تھی اور اس کے پکڑنے کے لیے انعامات مقرر کیا کرتی تھی لوگوں نے کہا کہ اس کا نام سجاد افغانی ہے کشمیر کی ماں نے اس نوجوان کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دیں کشمیر کی بہنیں اس نوجوان کے لیے آنچل پھیلا کے دعا کیا کرتی تھی اس لیے کہ اس نے کبھی کسی لڑکی پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی کبھی بد نظری کے جرم میں مبتلا نہیں ہوئے تھے وہ کشمیر میں تحریک کو ایک ایسا نیا رخ دے کر گئے کہ چند نوجوان تو میدان میں جا کے انڈیا آرمی پہ اپنی کلاشن کوفوں سے گولیاں برسا رہے ہوتے تھے تو دوسرے چند نوجوان مسجد میں سجدے میں پڑے ہوئے اللہ سے نصرت کی دعائیں کر رہے ہوتے تھے کشمیر کے نوجوانوں کے چہرے پر خوبصورت داڑھی رکھوانے میں بھی سجاد شہید کا کردار ہے ان کے سروں پہ پگڑیاں بندوانے میں بھی سجاد شہید کا کردار ہے ان کے ہاتھوں سے امیتا بچن کے فوٹو نکال کے رب کی تسبیح دینے کا کردار بھی سجاد شہید کے ہاتھ میں ہے چار سال تک وہ نوجوان اسی طرح سے لڑتا رہا کبھی سری نگر میں تھا کبھی گاندربل میں تھا کبھی کپواڑا میں تھا کبھی کرگل کی طرف سے اپنے ساتھیوں کو وصول کر رہا تھا انڈیا آرمی اسے پکڑ نہیں سکی انڈیا آرمی اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکی سن انیس سو چورانوے میں وہ گرفتار ہو گئے مگر جیل میں جا کر بھی اپنی عظیمت کو نہیں بھلایا او مسلمانوں تم تو اس ماحول میں رہ کر گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو سجاد نے جیل میں جا کے انڈیا کے ستم کے سامنے بھی اپنے آپ کو نہیں جھکایا اگر جیل والے مجاہدین کو ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے کہتے تھے یہی شیر آگے بڑھ کے ان کے ٹی وی کو اپنی ٹھوکروں پہ رکھتا تھا اور کہتا تھا ہم مسلمان ہیں مسلمان ٹی وی نہیں دیکھا کرتا